اے لوگو اگر تمہیں قامت کے دن جائی میں کچھ شک ہو تو یہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے پھر پان کی بوند سے پھر خون کی پھٹک سے نو ایک دو پھر گوشت کی بوٹی سے نقشہ بن اور بے بن تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہیں ایک مقرر میاد تک پھر تمہیں نکالتی ہے بچہ پھر اس لیے کہ تم اپن جوان کو پہنچو اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب میں نکم عمر تک ڈالا جاتا ہے کہ جانی کے بعد کچھ نہ جانی اور تزمہ کو دیکھے مرجھائی ہوئی پھر جب ہم نے اس پر پان اتارا تر اتازہ ہوئی اور ابھر آئی اور ہر رونق دار جوڑا آگا لائی